کلمہ اختتام پیارے بھائیوں اور بہنوں اللہ قیامت کے روز صرف وہی نماز قبول کرے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے نمونے کے مطابق ہوگی اس کتاب میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پیارا نمونہ سن لیا ہے ہماری نہایت خلوص سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں پڑھا کریں تاکہ ان نورانی نمازوں کو اللہ کے پاس قبول عام حاصل ہو اگر نمونے کے مطابق آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کوئی نکتہ چینی کرے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بزرگوں اور آئمہ کرام رحمہ اللہ کے اقوال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی سے اجتناب کرتے ہوئے عمل بالقرآن والحدیث پر کار بند رہیں کیونکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روئے زمین کے تمام بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و عرفہ ہے اسی طرح آپ کی تعلیم سنت اور طریقہ بھی روئے زمین کے تمام طریقوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سامعین کو عمل صالح کی توفیق دے آمین